السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمد رسول کریم بعد آج کا سبق سن لیجئے اور سبق نمبر ہے 383 383 دھیان سے سنیے جو دعا پڑھاتا ہوں یہ دعا اگر اپنی بیوی کے پاس حلال بستر پر جاتے ہوئے کوئی آدمی پڑھ لے گا اور اس سے اگر حمل ٹھہرے گا چاہے لڑکا ہو یا لڑکی ہو تو شیطان اسے کبھی بھی نقصان نہیں پہنچا سکے گا شیطان اس بچے کو گمراہ کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکے گا یہ حدیث بخاری شریف میں ہے اب دھیان سے حدیث سن لیجئے اور دعا بھی یاد کر لیجئے چونکہ حلال بستر پر جانے سے پہلے آدمی تھوڑی غفلت میں ہوتا ہے میاں بیوی دونوں غفلت میں ہوتے ہیں دعا پڑھنا بھول جاتے ہیں اور حمل ٹھہرتا ہے پھر بچے جو ہے وہ نافرمان پیدا ہوتے ہیں ماں باپ جو ہے وہ زندگی بھر پریشان رہتے ہیں بھائی تھوڑا سا دھیان سے دعا پڑھ لیں میاں بیوی دونوں پڑھ لیں اور حمل ٹھہرے گا تو اللہ تعالی اس بچے کو شیطانی آفات سے محفوظ کرے گا اب حدیث سن لیجئے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب کوئی اپنی بیوی کے پاس حلال بستر پر آئے اور یہ دعا پڑھے بسم اللہ اللہ جنب نشیتان و جنب شیتان مارا زقطان ترجمہ بھی یاد کر لیجئے عربی جملے اگر یاد نہ کر سکتے ہو ترجمہ پڑھ لو گے تو بھی اس کا اس کا وہی ثواب ملے گا جو عربی پڑھنے کا ہوتا ہے ترجمہ پڑھیے اللہ تعالی کے نام سے یہ کام کرتا ہوں اے اللہ مجھے شیطان سے بچائیے اور جو اولاد آپ ہم کو عطا فرمائے ان کو بھی شیطان سے بچائیے تو حضور اس کی فضیلت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر اس وقت کی ہم بستری سے اگر ان کے یہاں بچہ پیدا ہوا تو اسے شیطان کبھی بھی نقصان نہ پہنچا سکے گا یعنی شیطان اس بچے کو گمراہ کرنے میں کامیاب نہ ہو سکے گا یہ حدیث بخاری شریف میں ہے اس لیے یہ دعائیں یاد کر لیجئے یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی دعائیں ہیں اب میرے ساتھ ایک مرتبہ پڑھ لیجئے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم دیکھیے میں نے پڑھا میرے گناہ معاف ہو گئے آپ پڑھو گے آپ کے گناہ بھی معاف ہو جائیں گے اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کے توفیق عطا فرمائے آمین آمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین